حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی لڑنا کفر ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بارہ